نمبر چالیس یہودیوں کی علامات عن الحجاج بن حسان قال دخلنا على انس بن مالك رضی اللہ عنہ فحدثتني اخت المغيرة قالت وانت يومئذ غلام ولك قرنان قرن او فمسح رأسك مسحا و بر کا احلقوا کا و قصوهما فإن هذا فعین ہادی حجاج بن حسان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضری دی میری بہن مغیرہ نے بتایا کہ تم ان دنوں نو عمر بچے تھے اور تمہارے بالوں کی دو لٹیں تھیں تو انہوں نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور تمہارے لیے برکت کی دعا کی اور فرمایا انہیں مون ڈالو یا کتروا لو بلا شبہ یہ یہودیوں کی علامت ہے